بدل کا بیان چل رہا ہے چل رہا تھا کئی ہفتوں سے پتا پارشن پہ چل رہا ہے شہر پہ چلا اور گزشتہ جمعے میں ہم نے حسینہ کے بدل جو لوگ قید ان میں سے جو دو اسیر تھے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتاب سیدنا اللہ اور ایک آپ کے چچا سید عباس بن عبد المطلب ان کی سارت کا اور ان کی قید کا مشحال آپ سے بیان کیا جتنے حقیق تھے فضیا دیا ان لوگوں نے اور یہ چھوٹ میں قدر بدل سے اس سبق حاصل ہوتے ہیں اس پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی روس ویب جو درس حاصل ہوتا ہے جو فکرتیں حاصل ہوتی ہیں جو مسائل حاصل ہوتے ہیں جو سبق ملتا ہے کیونکہ مسئلہ بدر بدل کوئی معمولی چل نہیں تھی قرآن شریف نے اس اہمیت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے اور حدیث کی کتابوں کی سیئر وسیع آئی ہیں اور اللہ تشاہوں کی مدد نصرت کے جو فرشتے مسلمانوں نے سارے کام نے بدل کے میدان میں دیکھے ہیں وہ تاریخ انسانی کے عظیم ترین واقعات میں سے اللہ سے دنیا نے اسلام اسلام کی زندگیوں کے عظیم واقعات میں سے آپ نے اتفاق دیکھا ہوگا اس اصول کو یاد رکھیے کہ گزشتہ نبیوں کی جب ان کی قوموں نے تقسیم کی چھٹکایا نبیوں کو انکار کر دیا ان کی تو ایک ایسا وقت آیا جہاں پر قدرت نے ان سے انتخاب لیا اور براہ راست لیا یعنی اللہ الگ نے قوم روح کے اوپر سیلاب دیا پانی دی کسی قوم کے اوپر اللہ پاک نے آسمان سے پتھر برسا دیے کسی قوم کو ایک چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا کسی قوم کو زمین سمیت نیچے سے اٹھا کر اوپر لے جایا گیا اور اوپر سے واپس پڑھا دیا گیا زمین کے اوپر کسی کو بندر اور تنظیم بنا دیا یہ سارے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نمونے تھے جو قرآن شریف کے اندر موجود ہیں مختلف قوم اس کے بعد جن نبیوں کی دعوت کے نتیجے میں ان کی محنت کے نتیجے میں بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگ ایمان نہ لائیں زیادہ لوگ مسلمان نہ ہوں جیسے وہ اسلامی قوم کی پچاسی لوگ مان رہے ہیں جب یہ صورت حال ہو تو ایسی قوموں پر جب اللہ کی گرفت اور اللہ کی پکڑ آتی ہے تو وہ براہ راست آتی ہے اللہ کے بچاؤ خود پکڑ کرتے ہیں آسمانی عذابوں سے زمینی آفتوں سے ان کو ہلاک کر دیا جب نبی دعوت معاشرے کے اندر جلد جڑ پڑ جائے اور ایک اچھی خاصی ایک ریزنیبل تعداد مسلمان ہو جائے اس کی جواب بن جائے پھر اللہ کے نشانوں کی قدرت یہ ہے کہ مسلمانوں کی اس جماعت کے ذریعے سے کافی کو سزا دی جائے جیسے مدد نہیں ہوئی ٹھیک ہے فرشتوں کی مدد اور تعریف بالکل حاصل تھی بلکہ فرشتے شروع تھے میں نے آپ کو بتایا لیکن سامنے صحابہ کا صحابہ کا لشکر اور صحابہ کی جماعت ہے وہ کا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مسوات کے اندر آپ کو یہ بات ایسے طریقے کے ساتھ نظر آئے گی تو کے دو طریقے ہیں بیان کے ایک براہ راست زمینی آسمانی راج کے ذریعے سزا دینا اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ذریعے سے اپنے محبوب لوگوں کے ذریعے سے اپنے پیاروں کے ذریعے سے کافروں کو سزا دیتے ہیں تو چاہے اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذریعے سزا دیں یا فرشتوں کے ذریعے سزا دیں یہ شاہوں کی مرضی ہے مسلمانوں کا معاملہ بھی کہ جب پرانی قوموں میں لوگ گمراہ ہو جاتے تھے تو میں نے سب بتایا کہ زمینی آسانی آپ ان کو لا کر دی تھی ندی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پر آپ کی دعا کی برکت سے اور آپ کے ساتھ نبی ہونے کی برکت سے ایسا کوئی عذاب تو نہیں آئے گا جس سے پوری انسانی ختم ہو جائے جیسے پہلے ہوتا صرف وہ لوگ بچ جاتے تھے یعنی علیہ اسلام کے زمانے میں ان اسی پچاسی چھیاسی افراد کے علاوہ جو نور اسلام کے معاملہ ساری انسانیت ملتی ہے اس لیے نور اسلام کو آدم انسانی بھی کہتے کہ دنیا دوبارہ اسی نبے لوگوں کے ذریعے سے دنیا دوبارہ سے وجود کے اندر آئی ہے آپ علیہ وسلم کی امت کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا لیکن حالی سے مبارکہ سے پتا چلتا ہے کہ جب آپ کی عمر اپنے رستے سے ہٹ جائے یا گناہوں میں شدید اعلانیہ گناہوں کے اندر وہ خلا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر انسانوں کو ہی مسلط پھر لوگ کی پڑائی وہ پٹائی اللہ کی طرف سے ہوگی لیکن ہوگی انسانوں کے ہاتھ سے اور ساری دنیا کے اندر عمر پڑتی بھی نظر آئے گی مان کھاتی ہوئی نظر آئے گی اس وقت ہزار صحابہ نے نلیے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور نے کہا کہ لوگ تمہارے اوپر تمہارے اوپر سے ملاقات کہ اس امت میں ایسے پل پڑیں گے ایسے ٹوٹ پڑیں گے اور ایسے ایک دوسرے کو بلائیں گے کہ آؤ مارو ان کو مل کر جیسے تم لوگ ایک دوسرے کو اپنے دستردان بچھا کے مہمانوں کو دعوت دیتے ہو کہ ہواؤ پیسے کھانا تھا کھانا دیا جائے کھانا دیا جائے کھانا ایسا سبھی آدمی اگر اسپتال میں آ کر بیٹھے ایسے تمہارے اوپر لوگوں کو دعوت دی جائے گی لوگوں کو بلایا جائے گا اور بار میں جو سارے دن بھرا نے بہت تعجب سے پوچھا گھوسا گیا اس وقت ہماری تعداد پر آپ کی عمر کے لوگ تھوڑے ہوں گے بہت زیادہ ایسے مضرو ہو جائیں گے کہ ساری دنیا مل کر ان کو مار رہی ہوگی آپ کی تعداد کم ادا کر نہیں تو ان میں دو بیماریاں آ جائیں اور وہ دونوں باتیاں کیا ہے پر دنیا وغیرہ نہیں ہے دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت سے تمہیں نفرت آ جائے گی موت سے تمہارا خوف آ جائے گا اور جب موت کا خوف ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں آپ سے جڑی دنیا کی محبت جس دن میں زیادہ ہوگی اس کو موت سے خوف آئے گا موت سے بڑھے گا اور جس کو آزاد کی محبت ہوگی اس کے دل میں تو بہت خوش کا تھا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے ہے بہت سے لوگوں کی کیفیت ہوتی دنیا کے اندر بھی مسافروں کی طرح رہتے کو اپنا گھر سمجھتے ہیں کی تیاری کی ہوتی ہے انسان سارے جہاں کی تیاری کی ہوتی ہے اس کو وہاں جانے کی جلدی ہوتی ہے دیکھیے ہمارے پنجاب سے لوگ مزدوری کے لیے جاتے ہیں سعودی عرب جاتے ہیں عمارات جاتے ہیں اور ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر مسافرانہ زندگی گزارتے جاتے ہیں آپ کبھی چاہتے ہیں مزدوروں کا یا محنت کشوں کا آپ جا کر وہاں لائف اسٹائل دیکھتے ہو کیسے رہتے ہیں ایک کمرے میں سولہ سولہ لوگ رہتے ہیں ایک بستر کے اوپر دوسرا بستر اس کے اوپر تیسرا بستر تین تین چار چار منزل کے بستر ہوتے ہیں اور کمارے ہیں اور سارا پیسہ اپنے وطن ملک کوئی چیز خرید دیتے ہیں اس بندے کو کیا جلدی ہوتی ہے کہ میں کب مسافری کی زندگی کو ختم کروں گا اور مدد واپس جاؤں گا کیونکہ میں نے ساری کما کر ہی ہے اب تو زندگی میں اچھی گزارنی ہو تو اپنے ملک جا جاتی گزارنی اس کو اس جگہ سے دلچسپی نہیں ہوتی جہاں پر لوگ کما رہا ہوں وہاں کو بے ہینڈ ٹو ماؤتھ انتہائی تندرستی کی زندگی گزار رہا ہوں ایک وقت کھاتا ہے دوسرے وقت نہیں کھاتا اور ایک پانی بچاتا ہے سواری میں بیٹھنے کی وجہ پیدل سفر کرتا ہے آپ بھی پوچھیں یہ لوگ کیسے وہاں دنیا زندگی گزارے سارا کچھ جمع مجھے جی یہاں پر لیا ہے میں سوچتے ہیں یہاں آ کر آرام سے زندگی میں گزاریں گے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خاندان کے ساتھ اپنے ملک میں بس یہ مسلمان کی زندگی کیسی ہوئی وہ اس دنیا کے اندر کما رہا ہوتا ہے لیکن کما کر بھیج رہا ہوں میں آ سکتے ہیں اور پھر وہاں ہے اس نے وہ سارے عمل کیے ہیں جس کے نیچے وہ اس کو ہیں کہ تمہارے جنت کے اندر مکانات بنا دیے گئے تمہارے لیے باغات بنا دیے گئے تمہارے لیے جنت میں رہنے ہیں تمہارے جنت میں پورے ہیں تمہارے جنت کے اندر علمان ہے صاف ہیں اور وہاں پر تختے ہیں اور شراب کی نہریں ہیں اور دودھ کی نہریں ہیں یہ سارے منظر اس کو تازے ہو جاتے ہیں تو اس کا دل وہیں جانے کو چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق اور کی امید ایسی ہوتی ہے جو سب کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اچھا معاملہ کروائیں اور ایک اللہ سے محبت کا ایک معاملہ ہوتا ہے انسان اس کو بڑا یقین ہوتا ہے کہ انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ ساری ان بدلا کے پریشان ان مسائل سے نکال کر جائیں گے یہ ایک مسلمان کی شان اور اسی طریقے کے ساتھ ایک مسلمان کو زندگی گزارنی چاہیے تو بدل میں اللہ شاعروں کو مسلمانوں کو جو چیز دکھائی ہے تو یہ حضرات صحابہ جو جانساری آخر کا شوق جنت کی نفرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر آپ کے ارشادات پر ان کا یقین گرو سے تھے کہ صلی اللہ اگر اس جنگ میں ہم شہیدوں کے جنت میں جائیں گے آپ میرے جائیں گے مگر کجور والے اپنے ہاتھ سے دلچے تو آگے سے کون اس حضور کو جوانے ہیں اس میں تو ایک دو منٹ ہے وہ ایک دو منٹ کے بھی جواب نہیں تھے جنت میں جانے میں اتنی تعلیم کرنے کے بھی جواب کامیابی کا گل مفائز تھی اسباب کم تھے وسائل کم تھے جنگ کی آلات کم تھے تعداد کم تھی بھوک تھی گرمی تھی سب کچھ تھا لیکن جذبہ جذبہ کی مانی کے دائر بدل جس کو نمبر پال کرتے ہیں تو فضائے بدل ایسی چیز ہے جب بھی وہ دفعہ کئی مسلمانوں کو اپنی سے وغیرہ پیدا ہو جائے تو اس کے بجائے آپ دیکھنے کا پڑے ہو دوسری چیز اللہ کے شادو نے اپنے نبی کے ساتھ کیے باتوں کو سچا کرنا اور نبی نئی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ مکہ کی زندگی میں اور مکہ سے نکلتے ہوئے اور کے آسان نہیں کیونکہ نکل رہے رہی ہوا کا ماحول نہیں ہوتا اس وقت کوئی کوئی انسان نہیں جس کے پاس آسانوں سے بنی نہ آتی وہ یہ کوئی نہیں کر سکتا تھا کہ اٹھارہ مہینے کے بعد ہجرت اس طریقے کے ساتھ ابر ہو اتنی ذلت آمیز اتنی عجرت آمیز شکست ہے پر ہوگی اور اتنے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا جینا دو ہزار جاتا ہے یہ لوگ جو ہے اس کے اندر مارے جائیں گے اور یہ گرفتار ہوں گے اور پھر یہ پیسے دے کر تجیاں دے کر یہ لوگ چھوڑیں گے کیونکہ بڑی زندہ کی چیز ہوتی ہے کسی کا گرفتار ہو جانا اور پھر اپنی جان کا عورت دے کر اپنی جان بچانا یہ بڑا آگے جاتا ہے یہ اللہ شاہوں نے مسلمانوں کو شریف پہنچنے کے بعد یہ عزت اور سرفرازی نے مدد کی لیکن اس عزت اور سرفرازی کا ذریعہ جو ہے وہ جہاد جہاد مسلمانوں کی ہر دور کے اندر عزت اور سرفرازی کا ذریعہ ہے اور جب مسلمان جہاد کو چھوڑ دیں گے اور اسے دیہات ہو جائیں گے اور اس خوف کو ہو جائیں گے تو پھر جہاد چھوڑے ہوئے لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے زمر کریں گے یہ دہشت اگر ویسے قوم چھوڑیں گے اس قوم کے اوپر ضلع ویسے امت چھوڑیں گے اس امت کے اوپر ذلت جو ملک چھوڑے گا اس ملک کے اوپر ذلت اس کو اللہ تعالیٰ دوسروں کا دس نگر بنائیں گے دوسروں کا محتاج بنائیں گے دوسروں کا لیس بنائیں گے دوسروں کی اس کے اوپر زندگی گزارنے والا بنائیں گے دوسروں کے سرتے بند نہیں خود وہ اپنے پاؤں کو اوپر کھڑا نہیں ہوگا اگر یہ روح کسی مذہب سے نکال لیے ہر دور کے اندر اسلام کا وہ ورژن اسلام کا وہ ایڈیشن جو مغرب کو عالم نکوبر کو ہمیشہ یہ وہ نصاب کو مطلوب رہا ہے ان کو چاہیے ہو رہا تھا وہ ہے اسلام کی ایسی تشریح کی جائے ایسی تعبیر اختیار کی جائے کہ جس میں ہو جیسا کا اور بن جو انگریزوں کا ایک کاشتہ پودا تھا جس نے کا دعویٰ کیا تھا اس نے اپنی شریعت میں سب سے زیادہ جہاز نکالا جاب نہیں ختم ہو گیا جو تو حضور نے کر دیا اب اس کے بعد نہیں اس لیے اس کی حکومت چھوٹی حکومت انگریزوں کو سماج میں لیا اور بڑا ان سوٹ کر دی انہوں نے اس کی بڑی قریب اس کے اس کا جو بہت سارا دین تھا اس کی بڑی اس کو ان کی پوری تعلیم حاصل کری آج بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے ہیڈ کوارٹرس اور ان کا سارا کام کہاں سے چل رہا ہے اسی طرح مسلمانوں میں ایسے لوگوں کو علماء کے نام پر ریلیجیس اسکالرس کے نام پر متعارف کرایا جاتا ہے اور ان کو ایک پوری کی سپورٹ دی جاتی ہے جو مسلمانوں کی عید سازی کریں اس رات سے زمانہ گزر گیا پہلو اب جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں ہے اب تو غربت کے خلاف اظہار کرنا چاہیے پولیو کے خلاف اظہار کرنا چاہیے آج کل کرونا کے خلاف اظہار کرنا چاہیے اب انہوں نے اصطلاح کو ان چیزوں کے اوپر پاک کر کے مسلمان مطمئن ہو گئے کیونکہ اس لفظ کو نکالنے سے صرف وہ افغان شریف خراب ہوگی لفظ تو قرآن میں اتنا آ چکا ہے اتنا آ چکا ہے کہ بھی آئے کہ بھی آئے اس سے تو آپ کی جان نہیں سوچ ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ اس کا مطلب بدل اس کا مفہوم تبدیل ہے کیا تو پرانے زمانے میں اس کا مطلب تعلقوں سے لڑنا تھا اب آج کل اس کا مطلب کیا وہ یہ مطلب کوئی اس کا مطلب نکالتا ہے کہ اس کا مطلب آپس سے لڑنا کتنے مسلمان ایسے ہیں جہاد کے نام پر مسلمانوں کو مسلط جاتے ہیں اور مسلمانوں سے لڑنا شروع کر دیتے ان سے پوچھو کہ مسلمانوں کے اندر خون کیسے کرا ہے مسلمان کا خون مسلمان کیسے بہا ہے وہ بھی جہاد کا نام ہے یہ جو سازش ہے یہ بھی بنی یہ لوگ اسی طرح گمراہ کیے گئے ہیں جیسے وہ لوگ بولا یہ جو جہاد کے انکاری دو ہی گروپ ہیں یا جہاد کی غلط شکل دنیا کے سامنے رکھو اور یا جہاد کا انکار کرو یہ دونوں جو ہیں یہ قرآن کے اور حدیث کے مفہوم کو بدلنے کا حصہ جہاد کی تعریف نہیں کرنی چاہیے جو کتاب و سنت کے اندر موجود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ کی تعلیمات کے اندر آپ کے صحابہ کی باقی تصدیقوں کے اندر نظر آتی ہے یہی چیز ہے تو بیان کرنے کی اور قرآن کی آئی ہے اتنی باتیں اور اس کے اوپر آگ سے عمارت کا اتنی زیادہ موجود ہے کہ اس سے مسلمانوں کے درمیان اس طرح کو ان شاء اللہ کیا پتہ زندہ رہے گا اور آپ کی یہ پیشن تھی مئی ہمیں کئی اللہ کو فرمایا اور جہاد ماں ان کی میں جی ہاں جہاد ہاتھ کے آگے دن جو امت زندہ رہے تو جہاد بھی زندہ رہے ان یعنی کا ایسے نہیں ہوگا کہ اردو کی پوری امت جو ہے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اس کی ممکن ہو جائے تو کے بہت ایک تو اس کا سبب دیتا ہے یعنی عزت کا سربراہی کا خود انتظاری کا خود مختاری کا جو رستہ ہے امت کے لیے قوموں کے لیے ملکوں کے لیے وہ روح ہے جہاد کے ساتھ یہ روح ہمیشہ قائم رکھنی چاہیے اس کے بعد دو انڈلی میں بدل ہوا ہے دو دو چار اور اہم واقعات آپ کو بتانا یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو مدینہ منورہ میں یہود کے تین قواعد تھے جن میں سے ایک کا نام بنو کئی نقا تھا ایک نام بنو نظیر تھا ایک کا نام بنو ایسا ان تینوں قبائل کے ساتھ ایک امن معاہدہ ہوا تھا جس کی اگر پاسداری کی جاتی ہے ان کے ساتھ کی باور نہ لیکن ان تینوں قبائل و روپیل پہلے پھر بنو نظیر میں اور پھر بنو ایسا ان تینوں قبائل نے گئی اس معاہدے کی خلاف یہ ان کی سرش کے اندر فتح جھوٹ جیسے یہ چلا گیا اور یہ ساری کے زمانے اپنے نبیوں کے ساتھ یہی کرتے ہیں اور اپنے نبیوں کو قدر بھی کرتے رہے اسے دھوکے بھی کرتے رہے اللہ کے ساتھ دھوکے کرتے رہے قرآن شریف میں آپ پڑھ لیں کے حالات میں نہیں جیتے ہیں موجود سب سے پہلے ان کی قبائل میں سے جس قبیلے کے ساتھ نے وہاں رشید بھی کی وہ بہت مقام کا تو اسی نے بدل سے جیسے آپ واپس تشریف پائے تو آپ نے بتایا کہ بدل رمضان میں ہوا رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے اسلام کی شروعات میں شروعات کے اندر بنو ساتھ معاملہ ہو شروعات کی پندرہ تاریخ یا سولہ تاریخ نکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے بازار میں ہیں جو بنو کئی مبارک اس قبیلے کا چھوٹا بازار وہاں جا کر آپ نے ان کو ڈالا آپ نے فرمایا کہ جو بھی معاشر یہود اللہ سے ڈرو اور اللہ کی پکڑ اور اس آزمائش سے ڈرو جو قریش ایشک ہے تمہیں دے یہ مشن نہیں ہے بدل کے بعد میں قریش کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی اللہ کی آزمائش تم اس سے ڈرو اور ایمان کا رستہ لے لو تم نے اور ان کے پاس یہ ہے یعنی تمہارا جرم ان سے بھی زیادہ بڑا اس لیے ہے کہ وہ تو مجھے کتاب نہیں مانتے آسمانی تعلیمات نہیں ہے ان کے پاس نبیوں کو نہیں مانتے سے تم اہل کتاب ہو تمہارے پاس کتاب موجود ہے اور تمہاری کتاب کے اندر میری نشانیاں موجود ہیں جو تم پڑھتے ہو اور پھر یقین تمہیں پتا ہے کہ اللہ نہیں ان کی اپنی کتاب پڑھ کر بھی تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اب تم اگر ایمان لانے سے نہ کرو گے تمہارے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ اس سے زیادہ بدتر ہوگا جو روزگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیونکہ باتیں بہت واقعی نہیں ہیں نہیں باقی تو اس طرح ہے تو دونوں کی حکومت کے کرشمے دیکھ رہے تھے آپ کی آپ کے اخلاق آپ کے ساتھ اور نہیں ہونے کو لیکن یہ تو انتظار ہوئے صدیوں سے آخری نہیں اور راتوں علامتیں موجود تھیں اور آپ کو میں آگے جا کے بتاؤں گا کے آخری طریقے کے ساتھ جنگ ہوئی بنویدہ کے ساتھ تو بنویدہ کا جوسر ہوا یہ سن پانچ جیسا کے دونوں کی بات رہی ہے پانچ کی تفصیل آئی ان کے سردار کے بعد کام ریاست کا جب ان کا محاصرہ قریب ہوا بنویدہ کی بات کر پانچ اس اپنی قوم کو جمع کر کے وہ کیا شل ہو گئے اور اتنا لمبا ہو گیا کے پاس ویوستھا نہیں آ اور انہوں نے سینڈر کر دیا کہ قریب آ گئے تو سر نے فارم کو جمع کر کے تین آپشن دیے ان کے مقصد آ پہلی بات اس سے یہ کہ دیکھو اتنا تو ہم سب چاہتے ہیں کتاب پڑھ رہے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی برق یہ وہی نبی جن کے ذکر والی کتاب ہو تو پھر پہلا آپشن یہ ہے اگر بچہ ہے زندگی کی رائے اختیار کرنی ہے تو ہم اتنی حالت ایمان لے آتے ہیں کہ سفر ہو جائے اس پر اس کی قوم نے کہا تھا کہ ایمان نہیں ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کتنا زیادہ ایسے پیشوان کتنا یہ پہچان ہے یہ جو بلو کئی لوگ نہ آتے اس میں سے جو لوگ اہل ایمان کے طرف سے صحابی کا نام بہت مشہور ہے جو یوگی سے اسلام کے کروائے تھے عبداللہ علیہ السلام کا نام یوگی پوری کا کبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جا کر کہا کہ تمہاری کتابوں کے اندر میرا لکھا تم نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے اللہ نے ندیوں سے عہد کیا تھا کہ اپنی قوموں سے عہد لے میں جایا کو بھیجوں گا تو اس کو ایمان بھی لائیں گے اور اس کی مدد بھی کریں گے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ عہد ان کے اندر چلتا چلا رہا ہے اور سب نے کہا نہیں کیا عہد پورا یہ لوگ مشکل لوگ ہیں اور سخت باتیں وسلم اور کہتے کہ آپ کو آپ کا واسطہ سے پڑا ہے یہ جو مہینہ پہلے آپ نے جنم کی ہے کے بدلا میں وہ ہے کوئی ایسے لڑنے والے نہیں ہیں آپ کا واسطہ ہم سے نہیں پڑا جو آپ کا واسطہ ہم سے پڑے گا تو آپ کو پتا چلے جنگ کسی اور کیسے ہوتی ہے تو وہ ہوتا ہے لڑائی کا طریقہ نہیں اور یہ کہہ کر کہ انہوں نے جنگ کی تیاری امر کمال چار پر اس پر اللہ کے دلشانوں نے یہ نازل لڑائی میں ہوتے کے اندر بڑی بات کا یہ اتنا شری اتن تخا پوری اللہ آپ کے لگے باغ کی رائی وہاں نیلر ہی نہیں ایسا ان نبی لائی کے رائے تو اس جب انہوں نے جن لوگ کو ہمارا ہو گیا تو حضور انہوں نے بات ہے تو بھی لوگ تھوڑا سا سے باہر رہتے اور آپ نے ان کی طرف جواب نہیں دے سکی کہ ساری یہ قلعہ بنا کر اس میں رہتے اور جب ایک نزیلا بند ہے بہت بڑا قلعہ ہوگا اس کے اندر چھوٹے قلعے اور چھوٹے اور بند میں سے ابھی بھی پاکستان میں آپ نے قلعے دیکھے ہوں گے جو پورے پورے شہر ہوتے ہیں سینکڑوں میں ہوتے ہیں لیکن اس قلعے کا ایک ہی دروازہ ہوتا ہے اس کو بند کر دیا جائے تو وہ بہت بڑا علاقہ کئی تو جب آپ نے جا کر اس کا واسطہ کر لیا بن رہے ہوا پندرہ دن کے پاس لائے پندرہ شوال کو یا سولہ شوال کو آپ نے پاس رکھ دیا تو یہ شوال کا پورا مہینہ جو باقی دن رہ گئے پندرہ دن اور شروعات دلکارا کا ایک دن کیونکہ اس کے بعد دلکارا کا مہینہ آ رہا ہے جیسے ریزن آ ہے تو یا دوادہ یا دو زادہ کو پندرہ دن کے بارنے کے بعد یہ لوگ گئے ان کے آگاہ جواب دے گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے رہو پر چھوڑ دی کہ بس ختم ہو بات اب جو لوگ سے رہے تھے تو اس وقت جو بڑی انتقال رئیس تھی وہ آ گیا اور اس نے آپ علیہ سب کے سامنے پڑا اور چاہا بچایا کہ جی آپ ان کو معاف کر دیں ان کو جو ہے وہ کر دیں اور ان کو جو ہے سزا دی جائے اس پر اور نظر سے کچھ اور لوگوں نے بھی کتاب اللہ علیہ وسلم نے ان کی جان بخشی کر دی اور ان کو جلاوت کر دیا مال ان کا لے لیا گیا اور وہ مال جو ہے وہ غنیمت کے طور پر صحابہ کر دیا تقسیم ہونے سے جن کا مال تقسیم ہو اور یہ بدل کے بعد دوسری غنیمت تھی جو مسلمانوں کو حاصل ہوئی ایسا اچھا، اس لیے چیز بہت زیادہ آخری ضروری ہوئی ہے کہ جو حضرت تھا کافاق کا اس کے ان کے ساتھ برادرانہ حیمانہ تعلقات لیکن جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑے ہو تو وہ بات ہے مشہور صحابی ہیں انصاری یا فضل جی وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا اعلان کیا اس بات کہ میں باوجود اس کے ہمارے کے ساتھ آلوگار تھے دوستانہ مراسم تھے معاہدے تھے لیکن جب یہ رسول اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تو میں ان تمام تعلقات کے ختم ہونے کا اعلان کرتا ہوں اور میں رسول اللہ کے دشمنوں سے اپنی بیزاری کا اعلان ان سے اپنی بڑا اعلان کرتا ہوں کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میرا ان کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے میرا ان کے ساتھ کوئی مناسب نہیں ہے میں جب اللہ کے رسول کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہوا ہے تو میں اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں یہ وہ اسلام کا ایک ادنا مطالبہ ہے ایک منیمم ریکوائرمنٹ ہے ہر مسلمان سے آج اسلام کے ساتھ اور کے مقابلے میں ہی دیکھیں کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے دنیا جتنی بھی ہے مسلمان اسلامی والے کے اندر اسلام اور کفر کی جنگوں میں کفر کے ساتھ رہے ان کی کفر کے ساتھ ان تعاون کفر کے ساتھ اور اس تعاون یہ ساری دنیا کا ایک بہت بڑا کہنا چاہیے کہ ان افغانستان نے جب امریکہ نے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اسلامی ملکوں نے بھی ساتھ انگامی ماں کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کو مارنے کے لیے ان لاؤں کے ساتھ ان کے ساتھ مل کر ان لوگوں کو بھروا فوجیں بتانی نیٹو کے ممالک کے اندر اسلامی ملک ان کی جا رہی ہیں اس کے ساتھ میں ملک کے جھنڈے کے نیچے اسلام کی سپاہی مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں اپنے اسلامی بھائیوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں اور اس سے بڑی بدقسمتی اسلامی دنیا کی اور کیا ہو کہ جنگ کی لیے کو بند کا عدم قوبر کا جھنڈا اس نے اٹھایا ہوا ہے اور اس جھنڈے کے نیچے اسلامی ملکوں کی فوجیں اور اسلامی ملکوں کی سپاہی وہ اس جنگ کو کر رہے ہیں تو یہ ہر ہر مسلمان سے اسلامی مطالبہ کرتا ہے کہ جب کفر اور اسلام کی جنگ چھڑے یا رسول اللہ یا قرآن یا اللہ کے ساتھ کے مقابلے کو وعدہ ہو جائے تو مسلمان اپنا وزن کم سے کم اتارنا یہ کوئی جو بہت بڑے صفحے کی عادت نہیں ہے یہ تو اسلام کا بنیادی ہے کہ وہ اپنا بدل جو ہے وہ اسلام کے فرج میں ڈالے گا مسلمانوں کے فرج میں ڈالے گا مسلمانوں کے ساتھ وہ بڑا ہو اسی لیے چنگا جو کے اندر پہلے چھوٹے خداؤں سے بیداری کا اعلان ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف پہلے لا یہاں ہے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا معبول پھر مارا ہے اللہ معمول مانتا ہوں اللہ کے علاوہ دیگر جھوٹے خداؤں سے اعلان بیداری اعلان یہ اس بات کا مطالبہ ہے اور ہر مسلمان کو اس سے ہر موقع پر اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ایسے کے اوپر کس کے ساتھ کھڑا ہے وہ کہاں پر کھڑا اس کا وطن کس کے پڑے میں ہے اس کی زبان کس کے ساتھ ہے اس کا دل کس کے ساتھ ہے اس کا مال کس کے ساتھ ہے اس کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہے اس کی دعائیں کس کے ساتھ ہیں اس کے مختلف درجات ہو جاتے ادنا نظر یہ ہے کہ انسان کا دل کم سے کم اس پر مسلمانوں کے ساتھ ہو اور اس کی زبان اس کے دل کی رکھی جو دل کے اندر ہے اس کی زبان کے اوپر ہونا چاہیے جو اس کے دل کی اہمیت ہے اس کے اپنی زبان سے اس کا اظہار بھی اسی بات پر کرنا چاہیے تو یہ جو عزاء اللہ ذاکر انصاف نے اس موقع پر اپنی تمام دوستیاں اپنے تمام واقعے اپنے تمام برادرات تعلقات وہ بس کچھ دار کہنا اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے آپ کے ساتھ کسی کی جنگ ہے جو آپ سے پہلے ہمارا دشمن ہے اور ہمارے اس تمام تعلقات اس رستے کے اندر رکاوٹ نہیں کر سکتے ان یہ سارے بات دن میں آپ کو زیادہ